وراثت میں اولاد اور بیوی کا حصہ کتنا ہے فرض کر لیں آپ کسی شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے چار لڑکے دو لڑکیاں ایک بیوہ تو میں آپ کو آسان حساب کر کے بتا دوں سمجھ میں آ جائے آپ ایسا کریں کہ اپنے مال کے آٹھ حصے کر لیں آٹھ حصے کرنے کے بعد آٹھواں حصہ تو بیوہ کو دے دیں آٹھواں حصہ بیوہ کو دینے کے بعد اب کتنے رہ گئے چار بیٹے دو بیٹیاں چار اور چار آٹھ نو دس اب جو بقیہ مال بچ جائے اس کو دس حصوں پر تقسیم کر دیں دس حصوں پر تقسیم کر کے دو دو حصے بیٹے کو دے دیں چار بیٹے ہوئے اور ایک ایک حصہ بیٹی کو دے دیا جائے یہ جو اس میں پوچھا گیا کہ بیٹی کی شادی ہو گئی کیا اس کا وراثت میں حصہ ہوگا یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا کہ بچی کی اگر شادی ہو جائے تو اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا یہ غلط ہے اس عورت کو اس بیٹی کو بھی جس کی شادی ہو گئی اس کو بھی وراثت میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ کماری لڑکی کو ملے گا